ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے ان اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے ان شاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے امہات ماں نو چار یار سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا ہے پار ہے یا یار اللہ حالنا طالب نظر کرم بدکار ہے یا حبیب اللہ اسمع قولنا التجا یا سید الابرار ہے اننی فی بحر ہم من مغرق ناؤ ڈاوا ڈول دت مجدار ہے خذ یا بالساحل لنا اشکالنا نا خدا تو بیرا پار ہے اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے ان اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے ان شاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے آتے ہیں عزت پہ سلطان و گدا میرے آقا کا سخی دربار ہے بل بلو تم کو مبارک پھول ہو بس گیا تیبا کا دل میں ہار جاگنی کا وقت ہے یا مصطفیٰ جاگنی کا وقت ہے یا مصطفیٰ تار بے دیدار تار ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے انشاءاللہ اللہ اپنا بیڑا پار ہے ان انشاء اللہ اپنا بیڑا پہاڑ ہے پہاڑ ہے کیا کروں میں دیکھ کر رنگ چمن دستے طیبہ سے مجھے تو پیار ہے سب گمبد کی مل مرحبا مرحبا پور نور ہر مینار ہے جگہ اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے ان اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے ان شاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے غوث کے دامن میں جو بھی آ گیا دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے دامن احمد رضا مجھ کو ملا ہاں شہ ابرار ہے بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلام سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلام سے یوں پیار ہے اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے بے عدد کا سے مسلمان ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے بے نمازی بھی نمازی ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے چور ڈاک آئے ہوتا غائب ہوئے دعوت اسلامی سے جو پیار ہے دانی جو قاتل بھی تائب ہو گئے دعوت اسلامی سے جو پیار ہے اور شرابی آئے تائب ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے سنتوں کی ہر طرف آئے دعوت دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے بخشوانا آپ ہی بدکار کو بخشوانا آپ ہی بدکار کو سب کو ناگاروں کا یہ سرکار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے پیار گئے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار گئے پار گئے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار گئے پار گئے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار گئے